استغفار پر مشتمل جامع دعا حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رات کو آپ کی دعا سنی تو دعا کا جو حصہ مجھ تک پہنچا وہ یہ تھا کہ آپ فرما رہے ہیں اللہ مغفلی دمبی وسیع علی فی داری و بارکلی فیما ر دعا کا ترجمہ یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما اور میرے رزق میں وسعت دے اور جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان دعاؤں نے کچھ چھوڑا فائدہ یعنی یہ ایک جامع دعا ہے اس میں تمام انسانی ضرورتیں سما گئی ہیں عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ أن رجلا قال يا رسول الله سمعت دعاءك الليلة فكان الذي وصل إلي منه أنه تقو أنك تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني قال فهل تراهن تركن شيئا